ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف میں رمل اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ مشرقین کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کی تھی صحیح بخاری چار ہزار دو سو ستاون